www.attableek.com The Reviver of Iman بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلنا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم پہلے رخو میں سورت البقرہ میں کامیاب لوگوں کا گروہ اور صحیح الفطرت لوگ کون ہیں یہ بتایا دوسرے رخو میں جو کج فطرت ہیں اور بری عادت والے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے دین قبول نہیں کیا ان کا تذکرہ تھا ساتھ ساتھ ہی منافقین کا ذکر کیا تھا دو ناکام طبقے اور ایک کامیاب طبقہ تیسرے رکو میں قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا تھا یعنی اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت توحید کی رسالت کی آخرت کی دعوت اب اس کا آغاز کہاں سے ہوا وہ چوتھے رکو میں ہے دعوت اور تبلیغ کا نظام چلا کہاں سے اس کے لیے یہ چوتھا رکو لائے ہیں تمہید کے طور پر اور تخلیق آدم کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے یہ کہا کہ میں ایک نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں ملائکہ کون ہیں الوکتن سے نکلا ہے ملائکہ ملائکہ جمع ہے ملک کی اردو میں ملک کے معنی فرشتے کے آتے ہیں اور عربی میں اس کے معنی ہے پیغام رسام پیغام پہنچانے والے تو ملائکہ اکثر انبیاء کی طرف مخلوق کی طرف پیغام رسانی کا کام کرتے رہے ہیں اس بنا پر ان میں الگ کہا یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور اچھی شکلوں میں متشکل ہوتے ہیں بری شکلوں میں متشکل نہیں ہوتے کیونکہ نور سے بنے ہیں نور میں جمال ہے تو ملائکہ اگر کوئی شکل اختیار کرتے ہیں جس کی ان کو قدرت ہے تو اچھی شکل اختیار کرتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام وسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حسین صحابی کی شکل میں آتے تھے جن کا نام حضرت دہیا قلبی رضی اللہ عنہ ہیں اور یہ مخلوق ایسی ہے کہ برائی ان کے مزاج میں نہیں نیکیاں ہی نیکیاں کرتے ہیں اور جو اللہ نے کام سپرد کیا ہے وہی کام کرتے ہیں اس قول کے مطابق اس کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں کو آباد کیا تھا اس کے بعد جنات آئے جو ناری مخلوق ہے پھر ان کی شرارتیں جب حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو ان کو جنگلوں کی طرف اور پہاڑوں کی طرف بھگا دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام والسلام اور ان کی ضروریت کو بچایا گیا یہاں تو مکالمہ ذکر کیا ہے کہ رب کائنات نے بطور اطلاع کے ملائکہ سے یہ فرمایا کہ میں ایک خلیفہ اور ایک نائب میرا جو دنیا میں میرے احکام کو نافذ کر سکے اور دنیا میں حکومتی نظام چلا سکے ایسے ایک بندے کو پیدا کرنے والا ہوں میرا نائب ہوگا تو فرشتوں نے درخواست دی اور اس کہ اپیل آپ زمین میں شاید یہ چاہتے ہوں گے کہ خوب تصویر ہو اللہ کی تنظیم ہو اللہ کی اللہ کے گنگان گائے جائیں اللہ کا ذکر کیا جائے یہ مقصد ہے آپ کا اور جو بندے ہوں وہ معتقدات میں نہایت پختہ ہو یہ چاہتے ہیں آپ تو اس کی تو ضرورت نہیں ہم رات اور دن آپ کی تصویر مداوت کے ساتھ کرتے ہیں ہم رات اور دن آپ کا ذکر کرنے میں مصروف ہیں لگے ہوئے ہیں کوئی پل ہماری ذکر اللہ سے خالی نہیں جاتی اور ملائکہ کی تعداد کتنی ہے اور میں بے شمار اور ان گنت ملائکہ ہیں اور ہر آسمان پر ہیں ساتھ میں آسمان پر فرشتوں کا بیت اللہ ہے اس کا نام رکھا ہے بیت المعمور اس میں روزانہ ستر ہزار سے زیادہ فرشتے طواف کرتے ہیں اور جو زندگی میں ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے اس کو پھر دوسری مرتبہ موقع نہیں ملتا اس سے اندازہ لگائیے کہ ملائکہ کتنے ہیں اور ملائکہ کے بوجھ سے آسمان چرچراتا ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو ملائکہ نے یہ کہا کہ اگر دنیا میں ایسے لوگ پیدا کریں گے تو وہ کچھ تو خون کریں گے جھگڑے کریں گے مرمانیاں کریں گے تو یہ اعتراض کے طور پر نہیں کہا کہ آپ کیوں پیدا کرتے ہیں بلکہ یہ کہا کہ جس مقصد سے شاید آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ ذکر و تسبیح ہے تو وہ ذکر اور تصویر تو ہم لوگ کر رہے ہیں اور پوری طاقت سے کر رہے ہیں اور آپ چاہیں گے تو ہم بڑھا دیں گے یہ تقلید کے عدم پر اعتراض نہیں ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اعتراض کر دیا اللہ کی اس تکلیف پر کہ کیوں پیدا کرتے ہیں جو کام ان سے لیں گے وہ ہم کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں میں عرض کرتا ہوں کہ اعتراض نہیں ہے درخواست ہے جیسے بادشاہ کے یہاں بہت سے کام کرنے والے ہوں وہ بڑی پابندی سے کام کر رہے ہوں اور بادشاہ ان سے کہے کہ میں ایک نیا عملہ اور ایک نئی جماعت تمہارے ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہ فرما بردار کام کرنے والے درخواست کریں گے کہ بادشاہ سلامت ایسا مت کیجیے شاید آپ کو ہمارے کام میں کچھ کوتا ہی نظر آتی ہے تو ہم اس کوتا ہی کو دور کر دیں گے اور مزید پامردی کے ساتھ کام کریں گے اور جو نئی جماعت کام کرنے والی ہے اس کا کام بھی ہم لوگ کر ڈالیں گے آپ کیوں زحمت فرماتے ہیں ہم واقع کیوں نیا اشکار لاتے ہیں تو یہ تو فرما برداری کی تقریر ہوئی ہے اعتراض کی تقریر نہیں ہے ہم لوگ جیسے کیوں کیوں کرتے ہیں ہر چیز میں اور اس پر قیاس کیا یہ صحیح نہیں ہے ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا ہمارا کیوں الگ ہے فرشتوں کا کیوں الگ ہے اور انگریزی کا کیوں بھی الگ ہے تو فرماتے ہیں اب سوال ہوتا ہے کہ ملائکہ کو یہ کیسے پتا چلا کہ دنیا میں جو پیدا کی جائے گی ضروریت ضروریت طوفان مچائے گی کچھ تو خون کرے گی اس کا پتا کیسے چلا اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے جنات جو ہیں جن کو زمین پر بسایا گیا تھا ان کے کرتوتوں کو سامنے رکھ کر یہ کہا کہ اب نئی قوم جو آئے گی وہ بھی کہیں ایسا نہ کرے جو آپ کو ناراض کریں شاید اس کی وجہ سے یہ بات انہوں نے اندیشے کے طور پر ذکر کی نق نصب دیکھو معلوم ہوا کہ اصل زندگی کا مقصد تصویر کرنا ذکر و اذکار کرنا اللہ کی یاد کرنا اور اپنے عقیدوں کی پختگی لانا اللہ سے ہونے کو ماننا یہ لغت دیشوں کے اندر مضمون آتا ہے اور صرف ایک اللہ کی بڑائی بیان کرنا لک ہم صرف تیری بیان کرتے ہیں پاکی اور تیری تصویر کرتے ہیں اور تجھے یاد کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم نے جو بات سوچی ہے کہ میں پیدا کر کے ان سے یہ کام لینا چاہتا ہوں میں یہ کام نہیں لینا چاہتا ہوں ان کو نائف بنا کر میرا مقصد کچھ اور ہے اور وہ جو مقصد ہے اس کو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اور ظاہری بات ہے کہ اللہ سے بڑا علم کا ہے ملائکہ نے تخمینہ اور اندازہ بیان کیا اللہ نے رد فرمایا کہ تمہارا اندازہ غلط ہے میں تصدیق کے لیے نہیں پیدا کر رہا ہوں یہ نائف جو بنا رہا ہوں جو خلیفہ بنا رہا ہوں اس سے بڑے کام لینا ہے مجھے دنیا میں بھیجنا ہے فرشتے خاموش ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یقیناً یہ مخلوق جو بنائی بڑی انوکھی بنائی ہے ان کی حیثیت الگ ہے ملائکہ سے یہ بالکل مختلف ہے مٹی سے اور ہاتھ سے ان کا مادہ اٹھایا گیا ہے کہتے دنیا کے مختلف علاقوں کی مٹیاں جمع کی گئی اور پھر ان کو گوندا گیا اور خاکہ بنایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام والسلام کا خاکہ تیار ہوا ایک عرصہ دراز میں اور پھر اس کے اندر اللہ تعالی نے روح پھونک دی جس کی وجہ سے یہ لاشا جو تھا وہ جی اٹھا اس میں نقل و حرکت آ گئی کہتے ہیں ناک کے نگنے سے دم کیا تھا جس کی وجہ سے پورے جسم کے اندر جو ہے وہ زندگی کی حرارت آ گئی دیکھا ملائکہ نے کہ اس کو تیار کیا ہے پھر رانا نے حضرت آدم علیہ السلام وسلام کو جہاں رہنا ہے اور وہاں جو ضرورتیں ان کو پیش آنا ہے ان تمام چیزوں کے نام بتائے نام بھی بتائے اور وہ چیزوں کے خواص بھی بتائے اور ان کی مسلحتیں بھی بتائی اور مسمیات کو بھی بتایا کہ اس کو یہ کہتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں نام اردو میں بہت محدود معنی رکھتا ہے اور عربی میں اسم جو ہے وہ کسی چیز کی جان اور پہچان کے لیے آتا ہے تو خالی نام نہیں بتایا بلکہ نام کے ساتھ وہ چیزوں کا کام کیا ہے یہ بھی بتایا صاحب جلالین فرماتے ہیں پیالہ بنا کے بتایا کہ اسے پیالہ کہتے ہیں اور اس میں یوں چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور یوں استعمال کیا جاتا ہے پھر چمچہ بنا کے بتایا کہ اس کو چمچہ کہتے ہیں یہ زمانے میں ہر زمانے میں چلے گا الگ الگ طرح کا آئے گا اسٹیل کا آئے گا کانچ کا آئے گا پلاسٹک کا آئے گا تو چمچوں کے کام کیا ہیں وہ بھی بتا دیا پھر بڑے بڑے تپیلے بنائے اور کہا اس کے اندر کھانا بنایا جائے گا اور اس کا نام یہ ہے اور اس کا کام یہ ہے یہ تمام چیزیں جو تھی وہ تمام بناتے چلے گئے اور بتاتے چلے گئے اور حضرت آدم علیہ السلام یاد کرتے چلے گئے ان کو حافظہ اتنا اچھا ملا تھا کہ دیکھا اور یاد ہوا دیکھا اور یاد ہوا جیسے ہمارا بچہ اسکول میں پڑھنے جاتا ہے تو اے بی سی ڈی سے اس کو چیزیں بتانا شروع کرتے ہیں کہ اے فور ایپل حالانکہ اے فور اللہ بھی سکھا سکتے ہیں لیکن جنہوں نے ایپل سے آگے کچھ سیکھا ہی نہیں گجراتی اسکولوں میں جاؤ گے تو مالا ہی چیزیں سکھاتے ہیں کوئی اچھی چیز سکھاتے نہیں وہی ایک بلاڑی جاڑی کا قصہ جو ہے وہ سنا ہے جبکہ اسلامی تعلیمات نہایت مدلل اور مکمل ہیں تو بے شمار چیزیں بتائی اور بے شمار چیزیں بناتے گئے اور بتاتے گئے اس کو یوں یاد کرو اس کو یوں یاد رکھو اور یہی حضرت آدم علیہ السلام وسلام کی شریعت ٹھہری کہ چیزوں کے نام اور اس کے خواص معلوم کرو سب سے پہلے لغت کے واضح اللہ ہیں کیونکہ چیزوں کے نام اللہ نے رکھے تو واضح لغت اللہ ہے سب سے پہلا فتوا جو جاری ہوا اللہ کے یہاں سے ہوا دارالفتا سب سے پہلے آسمانوں میں آیا پھر زمینوں میں آیا ویستون کا نہ نشا پل اللہ یوتی کنفیل اللہ تمہیں فتوا دیتے ہیں ان خواتین کے بارے میں تو دارالفتا آسمانوں میں پہلے ہیں لغت کی بنیادیں ڈالنے والے اللہ ہیں واضح لغت اللہ ہیں اور یہ تمام باتیں سکھانے کے بعد ملائکہ کا مقابلہ کروایا ہے سامنے ملائکہ کو بٹھایا ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کو بٹھایا ملائکہ کی پوری پینل بٹھائی آدم کو اکیلے بٹھایا اور امتحان لیا سب سے پہلا امتحان آسمانوں میں ہوا ہے وہاں سے امتحان کا سلسلہ چلا کہ صلاحیتیں معلوم کرنے کے لیے اور جانچ پڑتال کے لیے امتحان لیا جاتا ہے اللہ بندوں کا جو امتحان لیتے ہیں وہ درجات کی بلندی کے لیے لیتے ہیں اور بندے بندوں کا امتحان ان کی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے لیتے ہیں اب بٹھانے کے بعد چمچ بتایا ملائکہ سے پوچھا اس کو کیا کہتے ہیں ان کو چمچے سے قیامت تک پالا نہیں پڑنا ہے ان کو چمچ کا کیا کام ہے ملائکہ وہ مخلوق ہیں کہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ ان کو قضائے حاجت کی ضرورت ہے وہ ان تمام چیزوں سے منزہ اور پاک ہیں یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نبی بنا کے نہیں بھیجا انسانوں کی طرف انسانوں کو رسول نبی بنا کے بھیجا کیوں ملائکہ آتے تو کھانے کا طریقہ بتاتے کہ اس طرح سے کھاؤ تو انسان اعتراض کرتا کہ تو تو کھاتا نہیں تیرے کو کیا معلوم کھایا کیسے جاتا ہے اور ملائے کا پینے کا طریقہ بتاتے کہ اس طرح سے مشروب پیا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے انسان ضدی مزاج کے ہوں گے اور بھٹیلا مزاج رکھتے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ تم کو کیا معلوم تم نے پیا نہیں زندگی میں کبھی پانی تم کیا جانو گلے سے کیسے اترتا ہے تو تمہاری تعلیمات کو ہم کیسے تسلیم کریں آبلیوشن کیسے بتائیں گے طہارت کیسے بتائیں گے انجاز سے پاکی کیسے بتائیں گے یہ دن سی عرب ہے اگرچہ انسان کا مرتبہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ملائکہ نہیں کرتے اور انسان کرتے ہیں تو ایسے شخص کو تعلیم میں لانا چاہیے جو یہ تمام امور خود انجام دیتا ہو تو عملی طور پر نمونہ پیش کیا جا سکتا ہے ملائکہ نظر آتے بھی ہیں انسانی شکل میں آتے ہیں تو نظر نہیں بھی آتے ہیں تو انسان کو بھروسہ نہ پڑتا کہ یہ کبھی غائب ہو جاتا ہے کبھی حاضر ہو جاتا ہے اس کو ہم کیا کہیں نبی اگر بشر ہو تو بشر ہر وقت اپنی بشریت کے خیز میں موجود رہتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو رسول بنا کے نہیں بھیجا انسانوں کے اندر اور نبی بنا کر نہیں بھیجا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کی رہنی کرنی ان کی رہائش بود و پاس ان کا نظام بالکل الگ اور دوسرا یہ کہ اجنبی آدمی کو بھی رسول بنا کے نہیں بھیجا قوموں میں ایسے اٹھایا نبی کو سرکار رسول بن کے آئے تو آپ نے فرمایا کہ میری زندگی کا ایک بڑا حصہ تمہارے سامنے گزرا ہے تم دیکھ لو میری کتاب زندگی اٹھاؤ میں تمہارے اندر ایک عرصے تک رہا ہوں جب ایک عرصے دراز تک میں رہا ہوں تو میری بھلائیوں کو برائیوں کو تم اچھی طرح جانتے ہو جب جانتے ہو تو ظاہری بات ہے کہ مجھے پہچانو گے کہ میں اچھا ہوں کہ برا ہوں میری دعوت صحیح ہے کہ نہیں ہے میرے کیریکٹر سے تم اچھی طرح واقف ہو میرا کیا مالی رہا ہے یہ بھی تمہارے سامنے ہے لغت لبس تو فی کو مومر قبلی میں اس سے پہلے بہت بڑی زندگی کا حصہ تمہارے سامنے گزار چکا ہوں اگر میری زندگی قابل اعتراض ہے تو میری دعوت کو ٹھکرا دینا اور میری زندگی قابل اعتراض نہیں ہے کوئی شوشا اور کوئی گوشا نہیں ہے قابل اعتراض کو مان لینا اب ملائکہ گا کو یہ سب چیزیں بتائی گئی اور کہا کہ جواب دو تو انہوں نے معذرت کر دی معافی مانگ لی اور یوں کہا کہ اللہ یقیناً ہم کو اس کا جواب نہیں معلوم میں نے بتنا ہے آپ کو کہ فرشتوں کو جواب کیوں نہیں معلوم فرشتوں کو ان تمام چیزوں سے کوئی پالا پڑنا نہیں ہے فرشتوں کا ان چیزوں سے کبھی بھی تعلق ہونا نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ چیزیں ان کو بتلانا بیکار ہے اور انسان کو ان تمام چیزوں سے پالا پڑنا ہے اس لیے اس کو سکھایا گیا ہے اور در پردہ بتایا گیا کہ یہ تمام امور جو ان کو انجام دینے ہیں تم کو نہیں دینے ہیں اس بنا پر یہ مقاصد کو لے کر میں نے تخلیق کی ہے جس کو تم نہیں جانتے حروس سبحانہ لا علم اللہ ہم کو کیا علم ہو سکتا ہے حضرت آدم کو علم اس بنا پر ہوا کہ ان کو سکھایا گیا تو ان کو علم ہوا اور ہم کو سکھایا نہیں گیا بتایا نہیں گیا تو ہم کو علم نہیں ہوا تو ان کو اس لیے نہیں بتایا گیا کہ ضرورت نہیں ہے اور ان کو ضرورت ہے اس بنا پر بتایا گیا اور بتانے کے بعد دنیا میں جو مقصد ہے اس میں یہ تمام چیزیں معین اور مددگار بنے گی اس بنا پر اس کا ذکر ہے ان نقان تعلیم الحکیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا ملائکہ نے تو لائمی کا اظہار کر دیا انہوں نے تو نہ کہہ دیا کہ ہم کو اس میں سے کسی چیز کا نہ نام معلوم ہے نہ اس کا خاصہ معلوم ہے کس مقصد کے اندر یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں ہم کو نہیں معلوم تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اب امتحان ان کا ہو جائے حضرت آدم علیہ السلام کا ہو جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ چیزیں جو سامنے رکھی ہے ایک ایک کر کے اٹھاؤ اور اس کے نام بتاؤ اس کے خواص بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام چیزیں دیکھتے گئے نام بتاتے گئے اس کے کام بتاتے گئے اس کے خواص بتاتے چلے گئے ملائکہ حیران اور ششدر ہو گئے کہ ابھی جس مخلوق کو پیدا کیا تھا اور پیدا بھی معمولی مقصد کے لیے نہیں کیا یہ کہہ کر کے پیدا کیا کہ یہ میرے نائب ہوں گے زمین کے اندر دنیا میں اور بھی مخلوق ہو سکتی ہے لیکن نیابت کا بہت بڑا فریضہ انجام دینے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تکلیف ہو رہی ہے کتنا بڑا مقصد رہا ہے اب اللہ تعالی نے فرمایا کہ لاجواب ہو گئے نا تم اور میرے آدم نے جواب دے دیا آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ عظیم الارض سے پیدا ہوئے ہیں زمین کی سطح سے پیدا ہوئے ہیں اس بنا پر جو ہے آدم کہا اور بعض لوگوں نے کہا کہ جلدی سرخی کی وجہ سے ان کو آدم کہا حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو کتنا رہے بشر ہیں جتنی بھی دنیا میں آج مخلوق ہے انسانی نقطۂ نظر کی وہ تمام کے ابا جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام جس کو انگریزی میں ایڈم کہتے ہیں اور ہوا کو ایو کہتے ہیں تو حضرت آدم علیہ سلاد والسلام آئے اور پہلی مرتبہ کہاں اتارے گئے کہتے ہیں کہ دجلہ اور فرات کے دو آبے میں اتارے گئے یعنی عراق کی سرزمین میں اتارے گئے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اتارے گئے سیلون کے اندر قدم آدم بتایا گیا تو ہو سکتا ہے کہ پہلا قدم وہاں پڑا ہو مستقل بود و بانٹ جو ہے وہ عراق کے اندر رہی ہو نو سو تیس سال کی زندگی پائی اور اولاد کے کئی نام ذکر کیے ہیں جن میں سے حابیل ہیں قابیل ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے اور شیش ہے ایک لمبا سلسلہ جو ہے اس دیوالی رہا اور اولاد کا پیدا ہونا اور یہ تمام چیزیں وجود میں تھیں اب اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب سمجھ گئے نا تم کہ میں جو اپنا نائف بنانا چاہتا ہوں وہ نائف کی حیثیت کیا ہے اور اس کو کن علوم سے میں نے مرسا کیا ہے اور کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا کمالات اسے ادا کیے ہیں فرشتوں نے آجزی کے ساتھ کہا کہ اللہ واقعی ان کو جو علوم ملے ہوئے ہیں وہ مختلف ہیں ہمارے علوم سے جب برتری ثابت ہوگی حضرت آدم علیہ السلام وسلام کی برتری ثابت ہوئی ملائکہ پر تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میرا حکم یہ ہے کہ تم تمام ملائکہ مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ یہ سجدہ کرنا حضرت آدم کو در حقیقت اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ ہے اس لیے تمام ملائکا ابلیس کے سجا ریز ہو گئے اب یہاں سے وہ سجے والا سجا تمام ملائکہ نے کیا وقت کیا اور ایک حکم کے اوپر کر دیا ایسے فرما بردار رہے ملائکہ اور نہ ماننے والوں میں ابلیس اور شیطان نے لائن رہا اور اس نے استدلال کیا اور حجت پر حجت جو ہے اللہ کے دربار میں پیش کی نتیجہ اللہ کے دربار سے نکالا گیا اب یہ تفصیل آگے قرآن کریم ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا فہم اور اس کے مضامین کو سمجھنے کا ذوق اور سلیقہ نصیب کرنا سارا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 وزين اخلاقنا بنور القران وادخلنا الجنه بالقران ونجنا من النار بالقران اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وهمومنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ امن و امان والی اور ایمان والی زندگی عطا فرما ہدایت والی زندگی عطا فرما اے اللہ سرات مستقیم والی زندگی عطا فرما تیری یادوں والی زندگی عطا فرما ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما غافلانہ زندگی سے حفاظت دے پورے ملک میں امن و امان کی فضاؤں کو پھیلا دے اور ہر قسم کے الفچار اور انتشار سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما اے العالمین نمازوں کی پابندی نصیب فرما اور تلاوت قرآن کا ذوق شوق ہم سب کو عطا فرما اے العالمین تیرے دربار میں مانگنے والا اور تجھ سے لینے والا بنا اے اللہ تیری رضا جوئی ہمارا مقصد بنا دے اور تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور اپنی رضا والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما ناراضگی والے کام کرنے سے اللہ ہماری اور پوری ملت کی حفاظت فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما گھریلو جتنے مسائل ہیں ان کو حل فرما جن کے کاروبار ٹھپ ہیں اپنے فضل سے اللہ ان میں برکتیں عطا فرما اور اللہ جو سستی اس میں پائی جا رہی ہے اپنے فرض سے اپنے فضل سے اس میں چستی کا نظام بنا دے اے اللہ برکتوں والی وسیع روزی عطا فرما طلبا کو میں ناپیاں عمل سال عطا فرما علماء کے علوم میں برکتیں عطا فرما ان کے فیض کو جاری ساری فرما اے اللہ پورے مجمعے کی مغفرت فرما امت کے ایک فرد کی مغفرت فرما اور اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما دے رحمتی دیا اور ہمر راہی ہمیشہ ہوتا ہے اسی طرح یہ چار تصویر کریں گے ان شاء اللہ مراقبہ ہوگا مراقبہ اللہ کی رحمتوں کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے کئی مراقبات ہیں یعنی صرف ابتدائی خاکے کا جو مراقبہ ہے وہی کرتے ہیں ہم لوگ اور بھی کتابوں میں مراقبے لکھے ہیں پینتیس تک تو اللہ کی رحمت کا انتظار کرنے والا یہ برا پتا ہے آنکھیں بند رکھنی پڑتی ہیں اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکانا اور لگاتار تصور باندھنا اس بات کا کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور میرے دل میں سماتی جا رہی ہے اور اترتی جا رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ اللہ کرتا جا رہا ہے بس یہ لگاتار تصور کرتے رہنا جب ذاتی طور پر مراقبہ کریں گے تب بھی اسی طرح کا تصور جاری رکھیں گے اور اسی طرح سے ذکر کریں گے تو مراقبہ جو ہے یہ ایک خاص قسم کا تصور ہے یہ تصور سے اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے اللہ کا دھیان یہ بڑی چیز ہے اس کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیوں کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں آج بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے اندر اللہ کا دھیان آ جائے ہمارا دل ہر وقت جو ہے اجڑی ہوئی بستی کی طرح کھائے ہوئے ہیں کبھی کدھر جاتا ہے کبھی کدھر خیال ہوتا ہے جمتا نہیں ہے ایک طرح خیال مراقبے کی وجہ سے خیال کو جمایا جائے گا اور یہ دھیان پیدا کیا جائے گا کہ اللہ کی رحمت ہر وقت جو ہے متوجہ ہو رہی ہے اور ہم کو بھی اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اللہ کی رحمت تو متوجہ ہے ہی ہماری توجہ نہیں جب ہماری توجہ ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ دل جو ہے وہ آب و بہار ہو جائے گا تو یہ دھیان پیدا کرنے کے لیے مراقبہ کیا جاتا ہے تو چند منٹوں کے لیے انشاءاللہ مراقبہ کریں گے لیکن پہلے ذکر کریں گے اس کے بعد مراقبہ ہوگا تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے of جی باہر جی بال بال بال بال جی بال جی بالا دل بیدار بیدار شو شو بیدار شو غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ چا در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا دل کا اصلی کام اللہ کی یاد عزیز دوستوں دوستو یارو یہ دنیا دار پانی ہے دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے تو آیا بگ رات پھنسا اللہ کے دنیا میں عقل کوئی گئی تیری کیسی نادانی تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر بردم دیں کی تجھے ایک دن کام آنی دل کو مسرور کر دے نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے تیرے دیر جائے گا تو یہ بات ضرور سوچیں آج کہا گیا تو آنکھیں بند کی آج کہا گیا تو جسم کو بے حرکت کر دیا ایک دن وہ آئے گا جب جسم پر آنکھوں پر ہاتھ پیر پر میرا کوئی اختیار نہیں رہے گا لوگ جہاں چاہیں گے اٹھا کے لے جائیں گے عند الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغذيلنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك اعلى الدرجات تبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری قربانیوں سے درگزر فرما اے اللہ بہت بڑے گناہ گار ہیں اے اللہ بہت بڑے ریا گار ہیں اللہ بہت بڑے ریا گار ہیں اللہ بہت بڑے گناہ گار ہیں اے اللہ پھر بھی تیری رحمتوں کے خاصدار ہیں تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اے اللہ مغفرت کی بھیک دے دے اے اللہ کرم کی بھیک دے دے اے اللہ اگر تو نے معاف کر دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن اللہ ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی اللہ ہماری بگڑی بنا دے اللہ ہمارے دل کے دور فرما دے اللہ ہماری اصلاح فرما دے اللہ غیر سے تربیت کا سامان فرما دے اللہ دل کو نورانی بنا دے نور معرفت سے اس کو منور فرما دے اللہ تیری رضا والی زندگی عطا فرما دے اللہ آنکھوں کے گناہ سے حفاظت فرما دے اللہ زبان کے گناہوں سے حفاظت فرما فرما اللہ ہاتھ پیر کے گناہوں سے حفاظت فرما اللہ کان کے گناہوں سے حفاظت فرما اللہ شرمگاہوں کے گناہوں سے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اللہ ہمارے حیا آبرو کی حفاظت فرما اللہ ہماری اولاد بچوں کی حفاظت فرما اللہ یہ سب کو ایمان کا ذوق شوق ادا فرما اللہ ہماری نسلوں میں دین کی محبت اور الفت کو ڈال دے اللہ نمازوں کی محبت ان کے دلوں میں جان فرما اے الہ العالمین ہماری نسلوں میں دین کا ذوق شوق پیدا فرما دے اے اللہ قرآن کریم سے بہترین تعلق عطا فرما دے اے اللہ نمازوں کی طرف آنے والا بنا دے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے اللہ دنیا کی طرف بھی عطا فرما اور آخرت مقصد ہے اللہ اس مقصد میں کامیابی ادا فرما اے اللہ العالمین روحانی جتنے امراض ہیں ان تمام سے شفا عطا فرما اے اللہ جسمانی امراض سے بھی شفا کاملہ عطا فرما ہر قسم کی ظاہری باطنی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ ظاہر کو شریعت کے تابے بنا دے اور اللہ باطن کو بھی اللہ تیرے احکام کا تابع بنا دے اے اللہ ہمیں با اخلاق زندگی ادا فرما اخلاق کے نظینہ ہم سے نکال دے اور اخلاق کے عالیہ ہمیں نصیب فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچائی ادا فرما سنتوں سے محبت ادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی میں نصیب فرما اے العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو ملنے والی موت ادا فرما پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ہر ہر فرد کی مغفرت فرما اور اللہ کی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما یہ رحمت کیا رحمت راہمی پیر کے روز ان شاء اللہ سگرام پورہ میں مسجد بڑی مسجد میں انشاءاللہ شاء اللہ www.attableague.com the reviver of